وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون تاونے قوم آپ در انہوں نے بھائی خود علیہ السلام چلایا انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اس سے بجن تھارو کوئی معبود نہیں تم تے چھڑا کوڑ مکوڑی بنا رہے ہیں قوم لا او میری قوم ہوں تھارا کروں اس تبلیغ پر کوئی مزوری نہیں منگتو میری مزوری بس اس سے ذات ور ہے جس نے منا پیدا کی ہو ہے تو کیوں تم عقل سے کم نہیں لیتا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين اے میری قوم کے لوگ کو تم اپنا رب کو بخشش منگو پھر اس سے اگر تم توبہ کرو وہ تھارے اوپر اسمان تے خوب بدل براوے گو تے تھاری طاقت میں اور طاقت کو بادو کر دیا گو تے تم مجرم بن گا منہ نہ موڑو قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين انہوں نے کیوں او حود علیہ السلام تمہارا کوئی دلیل لے گئے تو آیا ہی نہیں تب ہم بس تھارا کینور نہ تے اپنا معبودہ نہ چھوڑو چھوڑنا لا تے نہ ہی ہم تھارا ور ایمان لا ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال کے بہ نیتی نسو کوش بری من ہم تے بس یا کہاں جے تم مارا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 مناوے بے شک میرو رب रास्ता رستہ है فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ تو جے کدے تم حق تے منہ موڑے تو تم جانو میں تو وہ سنیو تو انہوں پچا چھوڑی ہوئے جڑو دے گا ہوں تھارا تر ٹورے ہو گیو تھو تو میرو رب تھاری جگہ کسی دوجی قوم نہ زمین میں بات کر دے گو और तुम उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ بے شک میرو رب ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا لو ہے ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ تے جس طرح مارو حکم آ گیو تا انہیں حود علیہ السلام نا اور جڑا لوگ انہوں نال ایمان لے آیا تھا انہوں نے اپنی رحمت نال بچا لیو تا انہیں انہوں نے تگڑا عذاب تے نجات دیتی وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهِ وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد تو یاتی قوم عاد جس نے اپنا رب کی آیتوں کو انکار کر دیتو تھو تو انہوں نے اس کا رسول کی نافرمانی کی تھی تو وہ ظالم لوکاں گا تو وہ ظالم لوکاں گا تو حق کا دشمنوں گا حکم پر چلتا رہا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود تو اس دنیا میں لانت ان اگر پیچھے لگ گئی تو قیامت کے تیڑے بھی خبردار بلا شبہ قوم عاد نے اپنا رب نال کفر کیو ہے سنو عود علیہ السلام کی قوم عاد ور اللہ کی لانت ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم واستعمركم فيها فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب سمود میں سبو پائی حضرت صالح علیہ السلام چلایا انہوں نے فرمایا اے میری قوم جو لوکو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس نے بجن تھارو کوئی معبود نہیں اس سے نے تم زمین سے پیدا کیا تو اس سے نے تم میں بسایا لہذا تم اس سے کوئی بخشش منگو پھر اس سے کہ توبہ کرو بے شک میرو رب نیڑا ہی ہے دعا قبول کرنا لو ہے قالوا يا صالح قد كنت فينا موجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك انہوں نے کہو اے سالح علیہ السلام آنا تھا اس تو پہلا تیرا تے بڑی میر تھی کیوں تو آنا انہوں کی عبادت کرن کرتے ٹھاکے جنہ کی عبادت مارا باپ دادا کرتا رہے تو جس دین در تو آنا بلاوے اس کا بارہ ماں تو آنا بڑوئی شک ہے تو ہم تھسا ماں پیاواں قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم یہ لوگوں تک کو صحیح جے کدے ہوں اپنا رب کی طرفوں صاف دلیل تو اس اس نے نے منا منا اپنی تو اپنے کو خاص رحمت عطا فرمائی بھی وے پھر اللہ تعالی کا مقابلہ ماں کیڑو میری مدد کرے گو جے کدے ہوں اس کی نافرمانی کروں تم تے بس میرا نقصان میں عباد کر رہے ہیں ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأمركم يلوكم يَا اللہ تعالیٰ کی تھارا واسطہ ایک موجزو ہے بس تم اسنا چھوڑ چھوڑو یا اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے چرے تے پیڑی نیت نہ لی سنگ آتھ نہ لائیو نید تونہ تاب نہیں عذاب آ نبڑے گو فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذلك وعد غير مكذوب انہوں نے اس کی کچھ کپ چھوڑی اس ویلے صالح علیہ السلام نے فرمایا ہن تم اپنا کرام ترے تیڑا اور زندگی کو فائدہ چاک لیو یہ اس وعدو ہے جس میں زری جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز پھر جس ویلے مارو حکم آ تا صالح علیہ السلام نا تے انہاں لوکاں نا جڑا انہاں دے نال ایمان لے آیا تھا اپنی خاص رحمت نال بچا لیو تو اس تیارہ کی زلالت سے محفوظ رکھو بے شک تھارو رب ہی بڑی طاقت آلو غلبہ آلو ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو جن لوگوں نے ظلم کیا تو وہ ایک خطرناک گج نے آ نبڑیا تو انہوں نے اس طرح لوگ کی جی اپنا کراما منہ منہ پیاوا تھا جس طرح کی ویو کدے بسیا ہی نہیں تھا سنو بے شک قوم سمود نے اپنا رب نال کفر کیو تو سن لو قوم سمود وقت بھی لانت ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ تو یقیناً مارا چلایا ہوا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری لے گا آیا تھا उन्होंने क्यों सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी क्यों सलाम फिर तावना ही वे एक तले वो बच्चो ले आ गया فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط پھر جس ویلا ابراہیم علیہ السلام نے تکیو جی انہوں کا ہاتھ اس کھانا در نہیں اٹھ رہا تو انہوں نے وہ اوپرا لگا تو ابراہیم علیہ السلام نہ دل ہی دل میں انہوں تے ڈر لگو انہوں فرشتہ نے کیوں ڈرو نا ہم تے لوت علیہ السلام کی قوم در چلایا گیا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق إسحاق إسحاق ومن وراء تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جڑی کولائی کھلی تھی واس پئی پھر ہم نے اس اسحاق علیہ السلام کی تو اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دیٹ والد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب وبولي آئے میری شامت ہوں منا بچوں بہ گو جبکہ ہوں بڈی ہوں تو یہ میرا خامن بھی بالکل ہی بڈا ہے یا تو واقعی بڑی عجیب گل ہے قالوا أتعجبين من أمر الله الله رحمة وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فرشتہ نے کیوں کیوں تو خدا کی قدرت میں تعجب کرے اے ابراہیم علیہ السلام کا کارا لو تھارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کی برکتیں بے شک وہ سفتوں کے لائق بڑی اچھی شان آلو ہے يجادلنا في قوم لوط تو جس ویلا ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر چلے گی اور انہوں نے خوشی کی گل لب گئی اس ویلے وہ مارا نال قوم لوت کا بارہ میں لگ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی تمل آلہ نرم دل اللہ تعالیٰ در متوجہ لینے والا تھا ایک ایسو عذاب آنی آلو ہے جڑو اٹھائیو نہیں جا سکتو وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْقًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ تو جس لئے مارا فرشتہ لوت علیہ السلام کو لے پجیا لوت علیہ السلام انہوں کی وجہ سے غمگین ہو گیا اور انہوں کا آن پر دلگیر ہو گیا تو فرمان لگا آج وہ یہ مجھ ہی اوکھو تیاڑو ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لوت عليه السلام قال انہوں کی قوم کا لوگ دوڑتا دوڑتا آپ جیا وہ پہلنا تو ہی بدکاری کرے میں تھا لوت علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں یہ میری بچی ہیں وہ تھارا بڑی پاک تے جائز ہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ تے ڈرو تے منا میرا مہمانہ گا بھراما رسوا نہ کرو کیوں تھارا میں کوئی بھی پڑے مانس بندو نہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ انہاں لوکاں نے کیوں تو انہاں تے پتہ ہی ہے جے انہاں تھاریاں بچیاں کی کوئی لوڑ نہیں تے تم وہ بھی خوب جانے جڑو مارو ارادو ہے قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید لوت علیہ السلام نے فرمایا افسوس قد منت تھارا مقابلہ میں طاقت ہوتی یا ہوں کسی تگڑی جماعت کی دائی میں آ جاتو قالوا جاتوں رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما الصبح الصبح أليس بقريب فرشتہ نے کیوں اے لوت علیہ السلام ہم تے تیرا رب کا چلایا وہاں یہ لوگ تھارا توڑی کدے نہیں پوچھ سکتے بس تم اپنا آدمی نہ لے گئے رات کا کسی حصہ میں نکل جاؤ تو تھارا بچوں پیچھے مڑ گیا کوئی نہ تکے ور تھاری بیوی کیوں جے اس ور وہی مصیبت آن والی ہے جیڑی ان دوج ور آوے گی انہاں کا عذاب واسطے سویرے وہ وقت متھیو گیو ہے تو کیوں سویر نیڑے نہیں تو انہیں اس پر پکی بھی مٹی کا گیتن گی اوپرو تھلی بوٹس لا دیتی جنہ ور تھارا رب کی طرفوں نشان لایا ہوا تھا تو وہ بستی ان ظالمہ سے کچھ دراڑے بھی نہیں وَإِلَى مَدِيَلَ أَخَاهُمْ شُعِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تم اللہ تعالیٰ ایک عبادت کرو اس تو سوا تھارو کوئی معبود نہیں تم من تولم کاٹو نہ کرو ہوں تو نو واقعی چنگی حالت متا کریوں تو ہوں تھارا بارا ما ایک کہیر لین آلا دن کا عذاب سے ڈر رہی ہوں وَيَا قَوْمِ يَوْفُ الْمِكْيَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين میری قوم جو جی لوکو تم منن تولن انصاف نال پورو کرو تے لوکوں انہاں کی چیز کٹا گئے نہ دیو تے زمین اتی چکتا نہ پھرو اللہ تعالیٰ وہ جڑو بچ جائے وہی تھارا واسطے کر تم ایمان آلائیں تو ہوں تھارا ور راکھی کرنا لو نہیں قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد نے کیوں اے شعیب علیہ السلام کیوں تھاری نماز تو یہی پٹی پڑھاوے کہ جی ہم انہوں نے چھوڑ دیا جنہ کی عبادت مارا باپ دادا کریں تھا یا ہم اپنا مال ماں اپنی مرضی کا کام کرنا چھوڑ دیا بس تم ہی بڑا تب تے سمجھدار رہ گئے قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعيب علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم جو لوکو اللہ تک ہوتا سی جے کدے ہوں اپنا رب کی طرفوں کھلی دلیل پر بہوں اور اس نے منا خاص اپنے کولوں نیک روزی عطا فرمائی بھی بے تو ہوں یا نہیں چاہتا ہوں جے تاری مخالفت کر گئے بھی کم کروں جنہ تے تونہ ٹھاک رہے ہوں ہوں تے بس جتنوں میرا تے ہو سکے صدار ہی کرنو چاہوں منہ جڑی بھی توفیق وے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرفوں وے میں اس سے بر پروسو کی کر لی ہوئے تو ہوں اس سے در متوجہ ہو گئی ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْنِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد اے میری قوم جو لوگوں میری زد توڑوں کی دیں توڑی نہ پچا چھوڑے جی تھارا ور اس سے قسم کی مصیبت آپ ہوئیں جسی مصیبت حضرت نو علیہ السلام کی قوم ور یا حود علیہ السلام کی قوم ور یا صالح علیہ السلام کی قوم ور آئی تھی اور لوت علیہ السلام کی قوم تھی تھارا تھی کچھ زیادہ دراتا بھی نہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ تو تم اپنا رب کو بخشش منگو پھر اس سے توبہ کرو بے شک میرو رب مجھ مہربان تو بہت محبت کرنا لو ہے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز انہوں نے کیوں اے شعیب علیہ السلام تیری مجھ ساری گل کا ماری سمجھ میں آتی نہیں اور ہم تینوں اپنے بشکار ایک لسو آدمی صحیح کراں تو جے تیری بلادری کی گل نہ ویا تا ہم تینوں پتھر نال مار مار گئے مار چھوڑتا تو مارا اوپر کس راوی غالب نہیں قال يا قوم أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعیب علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم کیوں میری بلادری سارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے میں زیادہ غلبہ آلی ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ نے کنڈ پیچھے ساتھ چھوڑی ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یقین میرا رب کا کعوامہ ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ مِنِّي عَامِلِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم ضطيب اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتا جو ہوں بھی اپنی جگہ عمل کروں لوگوں تو انہوں تابلہ ہی پتو لگ جائے گو جب وہ کون ہے جس پر وہ عذاب آوے گو جڑو اس نا دل کر دے تو کیڑو آدمی ہے تو تم بھی اڈیکو ہوں تھارا نال اڈیک رہے ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا تھر وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَرَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ تو جس کڑی مارا حکم آگئے ہو ہم نے شعیب علیہ السلام نا تو انہا لوکن جڑا انہا ناک ایمان لیایا تھا اپنی خاص رحمت نال بچا لیو تو وہ ظلم کرنا لا ایک سخت گج نے آ پکڑیا پھر وہ اپنا کرم منہ موندہ پیاریا كأنهم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود جس طرح کہ بے ات قدر بسیا ہی نہیں تھا سنو مدین علا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس طرح قوم سمود دور ہوئی تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ واقعی انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنا موجزہ تصاف دلیل دے گئے چلایا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فرعون پھر اس کا درباری مقدمہ در وروے لوگ فرعون ہی کا حکم ور چلتا رہا حالانکہ فرعون کا حکم بالکل ہی ٹھیک نہیں تھو یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار وبئس الوذد المورود قیامت کے تہرے وہ اپنی قوم کے مورے مورے بے گو تو چھے کر انہوں نے جہنم کے جہنم لے پچاوے گو تبا پجن کی کتنی پیڑی جگہ ہے جت پہ پچایا جی گا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ تو انہوں نے پیچھے اس دنیا میں بھی لانت لا دیتی گئی تو قیامت کے تیڑے بھی کس پیڑو انعام ہے جڑو انہاں دتو گی ہوئے ذلك من انباء القرآن قصوه عليك منها قائم وحصيد یہ انہاں بستیاں کی کچھ خبریں جیڑی ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تونا سنا رہے ہیں انہاں بچو کچھ اجاں کھلی ہیں تک کچھاں کی فصل کپی گئی ہے وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير تو انہیں انہوں پر ظلم نہیں کیو بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیو تو خدا نہ چھوڑ گئے جنہوں باطل معبودہ گئے وہ دعا منگے میں تھا انہوں نے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں پچھائیو جس ویلے تھارا رب کو حکم آ باطل معبود چڑا انہوں کی بربادی میں ہی بادو کرتا رہا وہ ایک اسو تیاڑو ہے جس میں سارا لوگ کٹھا کیا جائیں گا تو وہ دن سارا کی حاضری کو دن بے گو وما نؤخره إلا لأجل معدود ہم اس میں تھوڑی جی طے کی بھی مدت واسطے چر کر رہے ہیں جس طرح يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد جس طرح وہ بیلو آ جائے گو پھر کوئی شخص اس کی اجازت سے بجن گل نہیں کر سکتے پھر انہوں بچوں کچھ لوگ بد نصیب بیں گا تا کچھ خوش قسمت بیں گا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق تو وہ لوگ جڑا بدنصیب ویں گا وہ دوزخ میں ویں گا جت انہاں کی چیخ پکار پئی رہے گی خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد وصدا اس سے مفیاریں گا جس توڑی جی اسمان تے زمین قائم ہے ور جو کچھ تھارو رب چاہے بے شک تھارو رب جو چاہے سو کر دے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود تب وہ لوگ جڑا خوش قسمت میں گا وہ تا جنت میں گا جس میں وہ صدا رہیں گا جچر توڑی جے اسمان تے زمین قائم ہے ور جو کچھ تھارو رب چاہے یا کدے نہ نمنا لی بخشش ہے فلا فرت کیا بدھ تو ان کا مابود کا بارہ ماں بھی شک منا رہی ہے کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس ان کی اس طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح پہلا ان کا باپ دادا کرے تھا ہم انہوں نے کو پورو پورو حصہ بغیر کسی کمی کے دے دیا گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاسْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ تو یقیناً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کتاب عطا فرمائی تھی پھر اس میں بھی اختلاف کی ہوگی ہو گئی ہو تو جے کدے تھارا رب کی طرفوں پہلے ہی ایک گل متھی بھی نہ ہوتی تا انہوں نے بشکار نمیڑو ہی کر دیتو جاتو تو بے شک یہ لوگ اس قرآن میں شک کر گئے ایک الجام پی آوائیں وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ انہو بما یعملون خبیر بے شک تھارو رب ان سارانا ان عملوں کو پورو پورو بدلو دے دیا گو بے شک یہ جو کچھ کریں اس نہ اس کی پوری خبر ہے فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر بما تعملون بصير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اور بے لوگ جڑا توبہ کر گئے تھارے نالے حق پر قائم رو اس طرح کے تونوں حکم دیتو گئے ہوئے تو تم لوگ ادو نہ بدو تم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس نہ یقین دیکھے لگو وَلَا تَوْكَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اے مسلمانوں تم ظالمان در بالکل مائل نہ ہوئیو نہیں دتاونا میں دوزخ کی اگ پلچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ تے بجن تھارو کوئی حامی نہیں ہو سے پھر تھارے کدہ سے مدد بھی نہیں ہوتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَئِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تیاری گا دعا کنڈا ور تو رات کا کچھ حصہ میں نماز قائم کرو بے شک نیکی بدیاں نہ دور کر دیں یا ایک نصیحت ہے نصیحت کھٹن آرام واسطے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو تم صبر کرتا رو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرن آرام و عجر ضائع نہیں کرتو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين پھر ان میں جڑی تھارا سے پہلا گزری ہیں اسا سمجھدار لوگ کیوں نہیں ہویا جڑا زمین میں فساد بانتے ٹھاکتا ور کچھ تھوڑا جہاں لوگ کچھ تھوڑا جا لوگ ہویا ہے جڑا ہم نے وچوں بچا لیا تھا اور ظالم لوگ عیش آرام کی چیزاں پیچھے پیاریا جڑی انہاں نے دتی گئی تھی وہ تھا ہی بڑا مجرم لوگ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلحون تے رب انک بستیاں راک نہیں کرتو جد کے اتگا لوگ نیکوکار میں ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفین تو جے کدے تھارو رب چاہتو تا وہ سارا لوکاں نو ایک ہی امت بنا چھوڑتو ور وہ صدا اختلاف میں پیاریں گا الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم جهنم من الجنة والناس اجمعین سوائے انہیں جنور تیرا رب کی رحمت میں تو اس سے واسطہ اس نے انہوں نے پیدا کی ہوئے تو تھارا رب کی یہ گل پوری ہو گئی جہ ہوں جہنم نہ جنہ تے انسان سارا نال پار چھوڑوں گو وَكُلَّن عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين پیغمبران کا یہ سارا قصہ ہم تھارا کے بیان کر رہے ہیں جس نال ہم تھارا دل نہ مضبوط کر رہے ہیں تو ان قصہ ماں تھارا کولے حق آگی ہوئے تو انما مومن واسطہ بڑی نصیحت اور عبرت ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ تو تم انہا لوگوں نے فرما دیو جڑا ایمان قبول نہیں کرتا یہ تم اپنی جگہ عمل کرتا رہو ہم بھی اپنی جگہ عمل کرا لگا تم بھی اڈی کو ہم بھی اڈی کا لگا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ کی ہیں اسمانہ کی تو زمین کی چھپی میں ساری چیز تو سارا معاملہ اس سے در موڑیا جائیں لہذا تم اس سے کی عبادت کرو تو اس سے ہی ذات پر بھروسہ کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہیں تھارو رب اس نے بے خبر نہیں صدق اللہ العظیم